بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اب صرف اسلام ہی ایک دین ہے جس پر چل کر کوئی انسان کامیاب ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یب تغ غیر الاسلام دین فلن يقبل منه وهو في و من الخاسرین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کسی بھی راستے پر آئے گا تو ناکام ہو جائے گا اللہ اسے کامیاب نہیں فرمائیں گے کسی قسم کا بھی کوئی عمل قبول نہیں اگر اسلام کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں انسان پہنچا قیامت کے دن اعمال اپنی شکلوں میں حاضر ہوں نماز آئے گی نظر آئے گی یہ نماز آ رہی ہوں رکھے گی اللہ میں ان صلاح یا اللہ میں نماز ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی اعلیٰ خیر بہت اعلیٰ چیز ہے پھر روزہ آئے گا یا اللہ ان سیام میں روزہ ہوں اللہ کہیں گے ان کا اعلیٰ خیر تو بھی بہت اعلیٰ چیز پھر حج آئے گا ایسے ہی ہر ہر عمل آئے گا ہر عمل کو اللہ فرمائیں گے بہت اچھا بہت اچھا سب سے آخر میں اسلام آئے گا ایک پوری شکل ہوگی وہ اسلام کہے گا اللہ انت السلام و ان الاسلام یا اللہ تیرا نام سلام ہے اور میرا نام اسلام ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک بے شک یعنی میں سلام ہوں تو اسلام ہے الیوم بکا آخف و بکا اوتی آج تیری بنیاد پر کامیاب کروں گا اور تیری بنیاد پر ناکام کروں گا کامیابی کا فیصلہ بھی اسلام پہ ہوگا ناکامی کا فیصلہ بھی اسلام پہ ہوگا یعنی اگر اسلام نہیں ہے تو ناکام ہے ہے تو کامیابی کی کوئی نہ کوئی شکل قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا الیوم اکمل تو لکم دین و اتمم تو علیم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دین الیوم الیوم کا لفظ پہلے ہے یہ بات بتلانے کے لیے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا الیوم عربی گرامر کے لحاظ سے الیوم کو بعد میں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے لا کر ایک ہمیں پیغام ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام آج ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے آج ایک کام ہو رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا آج ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اکمل تو لکم دین تمہارے لیے دین کو اللہ تعالی پورا کر رہا ہے مکمل کر رہا ہے کامل کر رہا ہے یہ آج ہو رہا ہے ایک بات دوسرا لکم پہلے ہے دین اکم بعد میں ہے یہاں بھی گرامر کے لحاظ سے دین اکم پہلے ہونا چاہیے اور لکم بعد میں ہونا چاہیے لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس گرامر کے قاعدے کے خلاف کر کے پھر ایک مطلب سمجھایا کہ یہ جو میں دین کو مکمل کر رہا ہوں صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کیا اے امت محمد صرف تمہارے لیے ہو رہا اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا تم پر ہی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دین کو تمہارے لیے خاص طور پر مکمل کر دیا الیوم آج ہو رہا ہے لکم تمہارے لیے ہو رہا ہے تم سے پہلے نہیں ہو وہ اتمن تو نعمتی اور میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر رہا ہوں تمام کا مطلب بھی پورا کرنا اور مکمل کا مطلب بھی پورا کرنا دونوں کا مطلب پورا کرنا ہے لیکن دو لفظ الگ الگ کیوں ہیں کمال کا مطلب ہوتا ہے صفات کا پورا ہونا اور تمام کا مطلب ہوتا ہے اجزاء کا پورا ہونا ایک چیز میں ساری چیزیں موجود ہوں اس کو تمام کہتے ہیں اور کوئی چیز اس میں صفات پوری ہوں اس کو کمال کہتے ہیں ایک آدمی لنگڑا ہے یا ہاتھ کوئی نہیں پاؤں کوئی نہیں اس کو تمام نہیں کہہ سکتے لیکن اگر وہ نیک ہے متقی ہے تو اس کو کامل کہیں گے ایک آدمی صحت مند طاقتور ہے بدماش ہے تو اس کو کامل نہیں کہیں گے اس کو تمام کہیں گے تمام تمام چیزیں پوری ہوں کمال صفات پوری ہوں اطابن ابی رباح یہ صحابہ کے بعد مکے کے سب سے بڑے مفتی تھے صحابہ کے دور میں فتویٰ دے رہے تھے اور صحابہ بھی ان سے مسئلے پوچھتے تھے عطا بن ابی ربا مکہ میں حرم میں اور وہ تابعین میں اس علاقے کے سب سے بڑے عالم تھے لیکن وہ کیسے تھے اسود کالا رنگ افتس ناک تھائی کوئی نہیں بالکل ایسے آما اندھے آرج لنگڑے اشل بازو کوئی نہیں اندھے بھی ہیں لنگڑے بھی ہیں ہاتھ بھی کوئی نہیں کالے بھی ہیں ناک بھی کوئی نہیں تو تمام کی کوئی چیز بھی کوئی نہیں ان کو تمام نہیں کہا گیا نہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کامل تھے کامل کہ صحابہ بھی ان سے آ کر مسائل پوچھتے تھے ایک دفعہ سلیمان بن عبد الملک جو تین بر اعظم کا بادشاہ تھا اس کا بیٹا مجلس میں آیا تو آپ تو اندھے تھے آپ کو تو پتہ نہیں تھا تو کسی نے بتایا کہ ایوب آ گیا ایوب بن سلیمان تو ٹھیک وہ بات کرتے رہے تو پھر کسی نے کہا حضرت ایوب آیا ہوا ہے ایوب تھوڑا آپ اس کو توجہ دیں تو فرمایا کہ مجھے پتہ ہے وہ آیا ہوا ہے لیکن میں لیا علم ہو و ابو ہو ان ہودو نفی مفی ادی ہم میں اس کو اور اس کے باپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہیں تمہاری حکومت کی کوئی پرواہ کوئی نہیں اور تمہارے مال کی کوئی پرواہ کوئی نہیں تو اطاغ نبی ربا کے ذریعے سے میں نے لفظ کا مطلب عرض کیا ہے کہ کامل ایسے کہ صحابہ مسئلے پوچھتے ہیں لیکن اس طرف سے تمام کا لفظ صادق نہیں آتا کہ اندھے بھی ہیں لنگڑے بھی ہیں ہاتھ بھی کوئی نہیں کالے بھی ہیں ناک بھی کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم آج یہ ایک کام ہونے لگا ہے کیا اکمل تو لکم تمہارے لیے دین کی ہر صفت کو پورا کر رہا ہوں دوسرا کام کیا ہو رہا ہے وہ اتمم تو قیامت تک جتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی شریعت میں سب میں نے بھر دی ہیں پوری کر دی ہیں اب کسی اور شریعت سے تمہیں کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہر شے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے اور ہر چیز کو احکمت آیا تو ہو ثم فصلت ہوت حکیم خبیر اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کر کے مضبوط کر کے کھول دیا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب الفسلت آیا تو ہو قرآن عربی لقوم يعلمون بشیر و نذیر اکثرهم فهم لا يسمعون اس کو نے مکمل کیا تنزیل پتہ کیا ہوا ہے ہم نے اللہ کو نہیں جانا اس لیے اس کے حکم کو بھی نہیں جانا اللہ کو نہیں اللہ کا پتہ نہیں تو قرآن کا نہیں پتہ اللہ کے نبی کا پتہ نہیں تو اس کے شریعت کا بھی نہیں پتا کہ کہنے کی طاقت تب محسوس ہوتی ہے جب کہنے والے کی طاقت کا بھی پتا ہو اب لوگ یہاں سارے رات کو بارہ بجے بھی ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہو حالانکہ سڑک ویران ہے کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو ریڈ لائٹ کی طاقت کا پتہ ہے کہ پیچھے کہنے والا کون ہے government of Britain Great Britain ہے ہم پاکستان میں دن کے بارہ بجے بھی توڑ کے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں سپاہی بھی کوئی نہیں پولیس بھی کوئی نہیں کوئی کلاشن کو بھی کوئی نہیں اور سڑک بھی خالی ہے سڑک کئی دفعہ سفر ہوئے رات کو دیر سے پہنچ رہے ہیں ایک ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تو میں اتنا پریشان ہوں بھائی چلاؤ چلا کیوں نہیں مجھے تو یہاں کی طاقت کا پتہ نہیں جو یہاں رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے وہ کہتے نہیں جی یہ کام نہیں ہو سکتا جس کی پاور کا پتا ہو اس کے آرڈر کا بھی پتا ہوتا ہے جس کی پاور کا نہیں پتا اس کے آرڈر کا کیا پتا جب میں کہنے والے کو نہیں جانتا یہ کون ہے تو میں اس کے کہے کو کیا جانوں گا اور جب میں کہنے والے کو جانوں گا کہ یہ کون ہے تو پھر اس کے آرڈر کو بھی جانوں گا کہ یہ کیا رہا ہے تو ہمارا بہت بڑا بہت بڑا ہماری جہالت ہے جہالت ایک جہالت ہے کہ شریعت کا نہیں پتا نہیں نہیں یہ چھوٹی جہالت ہے مسائل کا نہیں پتا حلال کا نہیں پتا حرام کا نہیں وہ چھٹ جا سب سے بڑی جہالت ہے انکم بینت من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان سکرت الجہل و سکرت حب العیش سب سے بڑی جہالت ہے کہ اللہ کو نہیں جانتے تو اس کے آرڈر کو کیا جانے کی سب سے بڑی جہالت ہے کہ اللہ کے نبی کو نہیں جانتے تو اس کی سنت کو کیا جانے کی تبلیغ نے آ کر جو ایک انقلابی محنت اٹھائی کہ انہیں شریعت کو نہیں بتایا وہ شریعت کسے بتا ان کو پتہ نہیں کہنے والا کون شریعت والا بتایا کہ شریعت والا کون ہے یہ جو کہہ رہا ہے شراب نہیں بیچنا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے زنا نہیں کرنا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے نماز پڑھنی یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے زکات دینی یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے ایک مانو وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے جنت ہے جہنم ہے وہ کون ہے باقی مولانا لیاز صاحب کی دعوت اور باقی علماء کی دعوت میں کیا فرق ہوا کہ باقی علماء نے مسائل بتائے اعمال بتائے اوپر سے گزر گئے مولانا لحاظ صاحب نے کہاں سے بات شروع کی لا الہ الا اللہ اللہ ہے کون پہلے یہ تو جانو کہ ہے کون تو جانتی کوئی نہیں کون ہے جیسے جہالت شریعت سے ہے کہ جانتے نہیں حلال کا حرام ہے لیکن یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے یہ کہنے والا کون ہے دیکھو نا ماننے کی طاقت ہے ریڈ لائٹ پہ آپ کھڑے ہوئے زیادہ پچاس پاؤنڈ آپ کو جرمانہ لگ جائے گا لیکن پھر آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ ایک اور دو اور تین میرا پھر یہ وہ لائسنس میرا لے لیا جائے گا اور ابھی میں جیل سے ہو کے آ رہا ہوں آپ کی جیل میں تھوڑی بات کر کے آؤں جو ہمارے مسلمان بچے ہیں تو وہ ایک اسی ڈرائیونگ کے وائلیشن میں جیل میں گیا ہوا ہے تو ہمارا ہے تو کوئی کسی کو جان سے مار دے تو بھی جیل میں نہیں جاتا بھائیو بھائیو لا الہ الا اللہ پہلا سبق ہے فالم ان الا اللہ میں سوچ رہا تھا کہ جی اللہ نے وعلم کہنا چاہیے تھا وعلم کیونکہ پیچھے عبارت آ رہی تو عبارت کے بعد جو عط ہوتا ہے واؤ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں اللہ نے کہا انہو لا الہ الا اللہ تو بڑے عرصے کے بعد مجھے چونکہ کسی تفسیر میں تو ملا نہیں کہ فا کیوں ہے وا کیوں نہیں فا کیوں تو بڑے عرصے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ فا اپنے چونکہ عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے حرف کا بھی باقی زبانوں کے حرف کا کوئی مطلب نہیں الف کا اردو میں کوئی مطلب نہیں عربی میں الف کا مطلب لام کا اردو میں کوئی مطلب نہیں فارسی میں کوئی مطلب نہیں لیکن عربی میں لام کا مطلب ہے اردو کی واؤ کا کوئی مطلب نہیں عربی کی واؤ کے آٹھ مطلب ہیں صرف واؤ واؤ کے آٹھ معنی ہیں آٹھ جو میری نظر سے گزرے اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو فا فالم والم لم کی بجائے فالم فا میں یہ پیغام ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ میرے بندو بلیک بن میں رہو بلیک پول میں رہو لاہور ملتان کراچی میں رہو سب سے پہلا کام یہ کرو اللہ کو جانو کہ اللہ کون ہے یہ فا کا مطلب ہے فا فالم سب سے پہلے فوری کرنے کا کام کیا ہے تیرا تیرے بچوں کا تیری بیگم کا وہ ہے کہ جانو کہ اللہ کون ہے یہ سب سے پہلے جانو کس نے کہا ہے سود چھوڑ دو کس نے کہا ہے شرک چھوڑ دو کس نے کہا ہے کسی کو قتل نہ کرو کس نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو چوری نہ کرو زنا نہ کرو شراب نہ پیو کس نے کہا ہے اسے ایک مانو حج کرو مال ہے تو زکات دو کون ہے یہ نہیں پتا نبیوں کا سب سے زیادہ زور اس پہ لگا اس کے بعد تو بتانا آسان ہوتا ہے میرے ملتان ڈسٹرکٹ میں میں ہاسپٹل گیا کارڈیک وارڈ میں تو تین چار ڈاکٹر بڑے خوبصورت کھڑے ہوئے لمبے چوڑے تو میرا بھائی بھی وہاں اس کو کام کرتا تھا تو میں ایسے کھڑا تھا تو چھوٹے سے قد کا آدمی ہے چھوٹا سا قد شکل بھی ہے جی قد بھی نکا جہ جو وہ اندر آیا تو سارے وہ جو ڈاکٹر کھڑے تھے بڑے خوبصورت جو سارے ایسے ایسے ہو گئے ایک دم وہ ایسے ایسے ہوئے تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا یہ تمہارا پروفیسر تو نہیں کہنے کہ ہاں کیسے پتا چلا میں کہا سے سارے ہل گئے میرے نزدیک تو وہ چپڑاسی بھی نہیں تھا میں تو کہتا ہوں باہر کھڑا کرو کہ ہے کون آیا جو کہ میں تو اس کو جانتا نہیں تھا تو میری میری فیلنگ کیا تھی کہ کوئی چپڑاسی آیا جو کہ میں جانتا نہیں جو جانتے تھے ان کی فیلنگز کیا تھی وہ چھ چھ فٹ کے لڑکے کھڑے تھے ماشاءاللہ تین چار ڈاکٹر بڑے خوبصورت وہ ایڈا سارا تو وہ ایسے ایسے ہو گئے یہ ہے اللہ کو جاننے اور نہ جاننے کی مثال اللہ کو جانتے نہیں جو کون ہے اللہ نے قرآن کو کیسے تعارف کا تنزیل ممن خلق اللہ دیکھو اللہ قرآن کی عظمت کیسے بیٹھاتا ہے اور اپنی عظمت کیسے بیٹھاتا ہے تاکہ یہ ایک قانون ہے نا ایک لا ہے آپ برٹش لا کو کیوں فالو کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے طاقت ہے اور قرآن کے لا کو کیوں توڑ کے رکھ دیا ہے کہ اس کی طاقت کا پتہ نہیں ہے تو میرا اللہ انداز تنزیل تنزیل تنزیل کا ترجمہ اتارا ہوا ایسا تھوڑا ہی ہے یہ تو ہے لفظوں کا ترجمہ اتارا ہوا لیکن تنزیل کا مطلب جو اس لفظ میں چھپا ہوا ہے وہ ہے وہ آ گئے وہ آ گئے وہ آ گیا وہ کیا قرآن عربی لقومی یا یہ قرآن ہے عربی ہے سیکھو اسے جانو گے تو پتہ چلے گا یہ کیا ہے احکمت آیا تو ہو آیات مضبوط پھیلا دیا بتا دیا ان لقول فصل یہ آخری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وطمت کلمت و رب کا اس عدلا اللہ نے پورا کر دیا ہے عدالت میں سچائی میں لا مبدل بدل ساری دنیا مل کر اس کو بدل نہیں سکتی لا تبدیل علیہ اللہ یہ خود بھی نہیں بدلتے انہیں کوئی بدلنا چاہے تو بدل بھی نہیں سکتا ان لتنزیل رب العالمین رب العالمین کا لا آ رہا ہے رب العالمین کا پاکستان گورنمنٹ کا نہیں انڈین گورنمنٹ کا نہیں بنگلہ دیش گورنمنٹ کا نہیں برٹش گورنمنٹ کا نہیں بلکہ رب العالمین کا لا اتارا جا رہا ہے وہ کون ہے ممن خلق الارض وہ وہ ہے جس نے زمین بنائی اور کیا کیا وہ سماوات جس نے بلند آسمان بنائے وہ کون ہے ان ربکم اللہ وہ اللہ ہے اس نے کیا کیا ہے اللہ خلق السماوات والارض واطل ایام اس نے تمہارے لیے چھ دن میں زمین آسمان بنائے وہ کون ہے کم لتک فرون بل خلفل یوم لہو اندازہ تم اس رب سے ٹکر لے رہے ہو اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے دو دن میں زمین بنائی اور جو کائنات کے پالنے کا سسٹم چلایا فوکے پہاڑ لگائے وقد فیحا اکوا پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خزانے بھر دیے فی اربات ایام یہ سارا کام دو دن دو دن پلس چار دن میں ہوا چار دن میں اس نے تمہارے لیے زمین کا نظام بنایا تم مستوا السما پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائے دخان و دھواں تھا فقال اللہ بلل ارب زمین سے کہا آسمان سے کہا آتے ہو کہ نہیں آتے میری مانتے ہو کہ نہیں مانتے زمین آسمان کو تو پتا تھا اللہ کون ہے یہ پانچ فٹ والے کو پتہ نہیں اللہ کون ہے تو کہتا ہے دیکھی جائے گی اور زمین آسمان نے کہا کا رس اللہ نے سات آسمان بنائے دو دن میں وہ او حافی سما ان امراحت اور آسمان پر اپنے آرڈر کو نافذ کیا السماء الدنیا بے مسابی ہو حفظہ پہلے آسمان کو سورج سے چاند سے ستاروں سے خوبصورت بنایا تنظیم من الرحمن الرحیم یہ اس رحمان الرحیم کا اچھا پھر گورنمنٹ کے لا سخت ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ انسانوں کی ہے تو انسان کی فطرت میں ظلم ہے تو ایسے قانون بناتا ہے کہ جس میں لوگ ٹائٹ ہو جائیں تو کہیں اللہ بھی ایسا ٹائٹ پروگرام تو نہیں ہمارے اوپر اتار رہا تو اللہ نے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں ہوں کون نرم آدمی ہمیشہ اس آدمی کو ڈر نہیں لگتا ہمارے استاد تھے عبد العلیم صاحب وہ اتنے جب ان کا پیریڈ ہوتا تھا ہم بڑے خوش ہوتے تھے وہ بڑے نرم تھے وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے ان کے پیچھے ہوتے تھے انور سجاد صاحب ہسٹری کے ان کے آنے ہمارا سانس سوکھ رہا ہوتا تھا کہ انور سجاد صاحب آ رہے ہیں انور سجاد صاحب آ رہے ہیں اللہ خیر کرے تو لا قانون کے لفظ میں سختی آگے بنانے والے انسان تو اور سختی تو میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں تو اللہ ہمیں لا دے رہا تھا بھائی یہ میرا لا ہے اس پہ چلنا ہے تو کہیں دل دماغ یہ نہ کہیں تو بڑا سخت ہوگا اللہ تو سب سے بڑا بادشاہ تو اس کا قانون سب سے سخت ہوگا تو اللہ نے کہا اس کو شروع کرو کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رب کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ نے خاموش پیغام دیا کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں بلا تمہارے لیے کیا سختی کروں گا پھر آگے اللہ نے اس کو شروع کیا اب قانون کی پہلی یہ جو سورت فاتحہ ہے یہ سارے قانون کا خلاصہ ہے اور جو پورا قرآن ہے یہ سورت فاتحہ کی تفصیل ہے خلاصہ معلوم نہ ہو تو آدمی تفصیل نہیں سمجھ سکتا تفصیل معلوم نہ ہو تو آدمی خلاصہ نہیں سمجھ سکتا سورت فاتحہ کے اندر اللہ نے پورا قرآن ڈال دیا ہے پورا قرآن اور حضرت علی کا فرمانے اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں فاتحہ کی تو ستر اونٹوں پہ آئے گی ستر اونٹوں ہر آیت کے لیے دس اونٹ چاہیے اور ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیان کرنے بیٹھے عشاء کی نماز پڑھائی اور مسلح پر بیٹھے اور فرمایا کہ آج میں تمہیں بسم اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتانے کا ارادہ کر کے پہلے با کا مطلب شروع کیا میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ عربی میں حرف کا بھی مطلب ہے ایک تو ورڈ ہے پورا نہیں ایک حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے تو حضرت علی نے با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا کہ بھائی با کا کیا مطلب ہے کی نماز کے بعد شروع ہوئے فجر کی اذان ہو گئی ابھی با کا مطلب ختم نہیں ہوا تھا ابھی با کا مطلب چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا میرا بھی ایک لا اور تو کہا تم شروع کرو کہاں سے اللہ کے نام سے کون اللہ اللہ کا ہار بھی تو ہے جبار بھی تو ہے وہ نہیں الرحمن الرحیم اب پڑھو اب اب لا شروع ہو رہا ہے الحمد للہ سب تعریفیں اللہ کی اللہ ہے کون میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں دیکھو خدا نہ کہا کرو اللہ کا یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے لکھتے بھی خدا ہیں کہتے بھی خدا ہے تو عوام بیچاروں کا کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ بس اللہ ہے اللہ گوڈ نہیں ہے اللہ بھگوان نہیں ہے اللہ خدا نہیں ہے اللہ ایشور نہیں ہے اللہ یزدا نہیں ہے اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خود آ فارسی کا لفظ ہے دو لفظوں سے بنا ہے خود آ اس کو چھوٹا کر کے خدا وہ ذات جس کو کوئی بنانے والا نہ ہو اس کو کہتے ہیں خدا جس کو کوئی بنانے والا نہ ہو لم یلد ولم یولد اور اللہ اللہ کی اللہ کا ذاتی نام ہے اس نے خود اپنا نام رکھا ہے اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں کون رب العالمین میں پالنے والا ہوں پالنے والا سخت قانون نہیں دیتا کبھی ماں بھی سختی کرتی کیسے قربان ہوتی ہمارے جو اپنے گاؤں میں جانور رکھے ہوئے جو ذمہ داروں کی ٹریڈیشن ہے تو بچے جب پیدا ہوتے ہیں جانوروں کے تو ان کو الگ جگہ ہم رکھتے ہیں تاکہ وہ کہیں چھوٹ کے دودھ نہ پی لیں زیادہ اور جانوروں کو الگ رکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دودھ گھٹنے لگا ہمارے گھر والوں کا بھی دودھ کیوں کم ہو رہا ہے نوکر کہیں جی ہم تو خود نکالتے ہیں ہمارے نوکر اللہ کے بدل سے بےمانی نہیں کرتے تو پہرا لگایا تو کیا دیکھا کہ وہ جو تھی نا اللہ اکبر وہ جو جگہ بچوں کے لیے بنائی تھی اس میں کہیں سوراخ تھے تو وہ ماں وہاں چلی جاتی اور ادھر سے بچہ منہ باہر نکال کے تھان میں سے دودھ پینا شروع کر دیتا یہ جانور کی شفقت اور محبت ہے اپنے بچے کی تو اللہ کہتا ہے پھر میں تو اصل رب ہوں میری کیسی محبت ہوتی کا وطن میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تم مجھے بھول جاتے ہو وہ استطر کا ولا تقشانی میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں اور تم پھر بھی حیا نہیں کرتے خیر الہی کا نازل میری رحمتیں تجھ پر اترتی ہیں بارش کی طرح کب شبروں کا علیہ ساعد جب صبح سے شام اور شام سے صبح تک تیرا ہر گنا میرے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کے باوجود میں تمہیں دیتا ہوں میں دیتا ہوں ان زکر تنی زکر تک ان نسی تنی زکر تک تمہیں یاد رکھتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تم مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں الحمد للہ رب العالمین پالنے والا قانون دے رہا ہے تم پالنے والا تو کبھی سختی نہیں کرتا تو قربان ہوتا ہے پھر کیسا پالنے والا باز مرغا بھی پالا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے بکرے کو بھی پالا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے کہ نہیں الرحمن الرحیم میں وہ ہوں جو بہت مہربان انتہائی رحم کرنے والا اتنی تسلیاں دینے کے بعد پھر ہمیں شریعت دی مالک یوم الدین پھر تھوڑی سی آنکھ بھی دکھائی کہ بھائی ایسا ہی نہیں ہے کہ بھائی تم نہیں کرو گے تو پھر میری پوچھ پڑتال کوئی نہیں پوچھ پڑتال بھی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین کو ذبح کرنے والا اور حسین ایک جگہ بٹھا دوں یہ تو نہیں ہو سکتا میرے نام پہ زندگی گزارا رات کو ناچنے والا رات کو رونے والا رات کو ناچنے والی رات کو رونے والی کو اللہ برابر کر دے یہ تو نہیں ہو سکتا شراب بیچنے والا اور سبزی بیچنے والے کو اللہ تعالیٰ برابر کر دے یہ تو نہیں ہو سکتا تو مالک یوم الدین اس کے بعد ہے ایا ابدو و ایا انسین پیچھے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ غیب کے ہیں کہ وہ اللہ ہے وہ رحمان ہے وہ رب العالمین ہے وہ رحیم ہے وہ ملک یوم الدین ہے اس کے بعد اچانک آتا ہے تیری عبادت تیرے تجھ سے سوال حالانکہ پچھلی عبارت کے لحاظ سے ہونا چاہیے نعبد و نستعین اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم سوال کرتے ہیں جو رحمان ہے رحیم ہے رب العالمین ہے مالک یوم الدین ہے تو ایک دم کا و کا نستا ایک دم سیدھی بات کیسے شروع ہوگی سبھرانند تم کیم چھو کم چھو کرتے مر جاؤ گے ہم اسی تسی کرتے مر جاؤ گے عربی کو سیکھا ہی نہ اور تم سے کیا کیا ہمارے علماء کو عربی کا پتا پتا کوئی نہیں تم سے کیا ترجمے پڑے جا رہے ہیں کیا خوبصورت کلام ہے میرے اللہ کا آئے قرآن کی خوبصورتی ایمان بالغیب نہیں ہے یہ تو ایمان نظر آنے والی چیز ہے میں حکم دیا قرآن عربی لقوم یعلمون پھر قرآن کی گہرائی تک جانے کے لیے عربیت میں جانا پڑے گا تو یہ جو ایک سودا غیب کا ہے غیب کا ہے تو جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے چالاک ایجنٹ وہ اس کی تصویر کھینچنا شروع کرتے ہیں ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا ہاں؟ تو وہ خریدنے خریدنے والے کے ذہن میں ایک سکیچ بن جاتا ہے اسے یوں لگتا ہے جیسے واقعی میں وہاں بیٹھا ہوں پرانا گھر بیچنا ہے اس کو اتنا خوبصورت کر کے پتہ نہیں تمہارے ہیں کیا ہمارے یہاں تو بڑی چکر بازی وہ اس کو اتنا خوبصورت کر کے بتاتا ہے کہ اس کے دل دماغ میں ایک تصور قائم ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے آ گیا وہ گھر میرے سامنے گاڑی میرے سامنے یار ابھی مجھے خرید مجھے بس ابھی لے لو ڈن کر دو ڈن کر دو میں پوری بات تو نہیں واضح کر سکا ہوں لیکن کچھ ایسا ہی قصہ ہے اللہ نے اپنا آپ یہاں اس طرح بتایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك للہ کیا نغمہ ہے تو اس طرح اللہ نے بتایا کہ یوں لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا اور میرے اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹ گئے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اتنا خوبصورت ایک عام آدمی اسکیچ کھینچتا ہے تو آدمی دیکھنے لگ جاتا ہے تو یہاں اللہ نے ان تین سطروں میں اپنے آپ کو اس طرح بیان کیا کہ یوں لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا جو ہی اللہ سامنے آیا تھا سرور میں تو زبان سے نکلا ایا ایا کا کا بتانا بس پھر ہم تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلائیں گے تیری ہی پوجا کریں گے تیری ہی پوجا کریں تجھ سے ہی مانگیں گے تو وہ اتنا کنیکشن طاقتور ہو گیا کہ پھر اللہ نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا کہ کوئی ہمیں پٹھی چیز نہ مانگ لے کوئی الٹی شہ نہ مانگ لے تو اللہ نے سب سے قیمتی پروڈکٹ کا یہ مانگ اب میں خوش ہو چکا ہوں کہ تو نے واقعی مجھے ڈھونڈ لیا ہے تو اب میری رحمت جوش میں ہے مانگ اب کیا مانگ اب ادھر ادھر کی چیز نہ مانگ اب مانگ کے میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں اہ دینا سروت مستقی مجھ سے ہدایت مانگ ہدایت مانگ مجھ سے کیونکہ اب میری رحمت جوش میں ہے تو اس وقت جو مانگو گے دوں گا تو ہمارے اوپر نہیں چھوڑا کہ نا نا بعد میں مانگ لینا ہر شہ مانگنا میرے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو ہر شے مانگو لیکن یہاں یہاں یہاں کنیکشن جڑ چکا ہے اور بہت زبردست رحمت ہے تو تیرا علم تھوڑا ہے تو یہ خود نہیں پتا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے تو میں تمہیں بتا آ جاؤ کیا مانگو کہ یہ مانگ کے میرا تیرا تعلق قائم ہو جائے اح دینا بھائیو بھائیو تبلیغ میں وقت دو اللہ کے واسطے تبلیغ اللہ کو پہچاننے کی محنت ہے شریعت تو بعد میں آتی پہلے اللہ آتا ہے طریقے بعد میں آتے ہیں پہلے رسالت ہے ہم رسالت کو تو جانیں کہ رسول ہے کون ہم اللہ کو تو جانیں کہ اللہ ہے کون پھر اللہ کا پتا ہوگا تو اس کی شریعت کا بھی پتہ ہوگا اللہ کے نبی کی عظمت کا پتا ہوگا تو اس کی سنت کا بھی پتہ ہوگا رات کو پردے کا حکم آیا رات کو آیات اتری رات کو عورتوں کے لیے مسورات کے لیے حجاب کچھ عورتوں کو پتہ چلا کچھ کو نہیں چلا ایک عورت فجر کی نماز میں بغیر اس کے آگے پردے کے تو اس نے باقی عورتوں کو دیکھا سب چادروں میں تو کہنے لگی تمہیں کیا ہوا تم چادروں میں کیوں آئی وہ کہنے لگی تمہیں خبر نہیں رات کو حکم آ گیا ہے پردہ ہے اچھا تو وہ خود مسجد میں بیٹھی رہی نماز کے بعد ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ وہ گیا چادر لے کر آیا تو لپیٹ کر آئی تو ان کے خامن نے فرمایا کہ یہ اس بات کی کیا ضرورت تھی تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا تھا تو جب تم آ جاتی تو دوبارہ شروع کر دیتی تو کہنے لگی کہ اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کے حکم کے خلاف ایک قدم اٹھاؤں میری ہمت نہیں ہوئی ہماری ہمت کیوں ہو رہی ہے ہر قدم پہ اس کا حکم ٹوٹتا ہے ہمیں اللہ کا پتہ کوئی نہیں ہمارے مدرسے میں خود پڑھا بھی ہوں مدرسے پڑھاتا بھی ہوں اتنے سفر کے باوجود مجھے چند گھنٹے بھی ملے تو میرا جی ہوتا ہے کہ کچھ میں بھی کتاب کے آگے بیٹھوں تو ہم اللہ کو ٹیکنیکلی پڑھاتے ہیں فقہ جس کو فقہ کہتے ہیں اللہ جیسے صحابہ نے اللہ کو پڑھا کہ وہ مفرد ہے کہ مرکب ہے جامد ہے کہ مشتق ہے یہ نہیں جانتے تھے پر اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ ہے کون تو خوب بے ربی آنا عالم و بے ربی من کو اب اگر صدیق نے کہا تھا مجھے میرے اللہ سے ڈراتے ہو میں اللہ کو تم سے زیادہ بہتر جانتا تو بھائیو تبلیغ کا کام ماشاء اللہ بہت معروف ہو چکا ہے آپ سب سے کہتا ہوں اور کچھ نہیں تو ایک ویکنڈ ضرور تبلیغ میں لگاؤ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا اور اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب کی معاشرت کو زندہ کرو معاشرت اولی اولی جو جو گھر کی زندگی ہے جس میں سب سے بڑی چیز اچھے اخلاق ہیں اور درگزر کرنا ہے اور معاف کرنا ہے میں کئی سال سے آ رہا ہوں سب سے زیادہ جو چیز مجھے پریشان کر رہی وہ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے اور ابھی پچھلے دنوں مانچسٹر میں ایک ساتھی مجھے بیان کے لیے لے جا رہے تھے تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں ان کا میں لائر ہوں تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں جو مسلمانوں کے ہمارے کورٹس میں جھگڑے ہیں کس چیز کے زیادہ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ طلاق کے جھگڑے سب سے زیادہ ہیں کہ طلاق بہت زیادہ ہو رہی بہت زیادہ طلاق ہو رہی کہ ہمیں اپنے نبی کی ہم نے پیاری علماء سے بھی کہتا ہوں کہ وہ باقی مسائل کو چھوڑ کر معاشرت کو بتائیں صبر کو بتائیں برداشت کو بتائیں درگزر کو بتائیں کہ ایک عورت پر جب کوئی خامن زیادتی کرتا ہے اور وہ عورت صبر کر لیتی ہے تو اس سے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو ملا فرون کا ظلم برداشت کرنے پر اور ایک عورت بدتمیز ہے اور خامن صبر کر لیتا ہے تو اس سے وہ اجر ملے گا جو ایوب علیہ السلام کو اجر ملا اپنی بیماری پر ایک گھر کو بچانا اتنا ضروری ہے خامن بیوی کی لڑائی سب سے زیادہ پسند ہے شیطان کو اور سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی محبت سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو اور سب سے زیادہ ناپسند ہے شیطان کو خامند اور بیوی لڑ پڑیں پھر صلح کر لیں صلح کر لیں تو اللہ صرف اس صلح پر اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے اور خامند بیوی لڑ پڑیں شیطان روزانہ میٹنگ کال کرتا ہے روزانہ اس کی میٹنگ کال ہوتی پھر لوگوں سے پوچھ اپنے شیطانوں سے پوچھتا کیا کیا وہ بڑے بڑے گنا بتاتے زنا کرایا چوری کرائی قتل کرایا ڈرگ بچوائی شرک کروایا کسی کو بھی کوئی ریسپانس نہیں دیتا بس اتنا کہتا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بالکل کمزور الو کا پٹھا شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا تو وہ شیطان اپنی کرسی سے جمپ کرتا ہے کہتا ہے شاہباز میرے بچے تو اصل کام کر کے آیا ہے پھر کہتا ہے آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ اسے آگے بلاتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور اپنے پاس بٹھاتا ہے کہتا ہے خلیفتی حقن یہ ہے میرا اصل شاگر تم سارے الو کے پٹھے ہو تو بڑوں سے کہتا ہوں کہ محبت کو بڑھانے کے اسباب سیکھو بچوں سے کہتا ہوں کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اس کو سیکھو لڑنا کون سا مشکل کام ہے سپریشن کون سا مشکل کام ہے لیکن جڑ کے چلنا محبت سے چلنا پیار سے چلنا پورا دین ہمارا اس کے اندر اگر ہماری فیملیز ٹوٹ گئیں تو ہم کٹی پتنگ کی طرح ہیں کوئی منزل نہ ہوگی تبلیغ میں جاؤ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور گھر کی زندگی میں برداشت کرنا سیکھو برداشت کرنا سیکھو آپ کی پوری زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ بڑے کرامات والے بزرگ گزرے محمود غزن کو کرتا دیا تھا کہ سومنات فتح نہ ہو تو میرا کرتا پہن کے دعا کرنا اللہ کامیاب کرے گا تین دن لڑتا رہا فتح نہیں ہوا سومنات تو چوتھی رات پھر تہجد میں اٹھا اور غسل کیا اور وہ کرتا پہنا اور اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اگلے دن فتح تھا فرمائی ان کا مرید ملنے گیا ان کو وہ گھر پر نہیں تھے جنگل میں گئے تھے اندر بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جو گالیاں نکالی اس کو بھی اور اپنے خامند کو بھی وہ حیران پریشان ہو گئے اتنے بڑے پیر اور عورت اتنی بدتمیز تو چپ ہو گیا اور لوگوں سے پوچھا تو ان کا جی جنگل گئے تو وہ جنگل چل پڑا جنگل میں کیا دیکھا کہ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ شیر کے اوپر لکڑیاں رکھ کے لا رہے تھے شیر پر وہ حیران پریشان ہو گیا کہنے کا حضرت جی ایک بات پوچھوں کیا کہ یہ شیر تیرے تابے ہے اور وہ جو اندر بیٹھی ہے اس پر تیرا کوئی اثر کوئی نہیں شیر پہ لکڑیاں رکھ کے لا رہے ہو وہ جو اندر شیر نہیں بیٹھی ہوئی ہے وہ کہنے لگے اللہ لگ بندے اسی کی بدتمیزی کو برداشت کرتے کرتے شیر میرے تابع ہوئے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو چھوٹی سی بات پہ لڑائی چھوٹ سی بات پہ لڑائی پھر چھوٹے لڑتے ہیں بڑے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے بڑوں کو کام ہے اس کو ختم کرنا لیکن لڑکی والے لڑکی کو سپورٹ کرتے ہیں لڑکے والے اپنے لڑکے کو سپورٹ کرتے ہیں اور زیادہ لڑائی کر کے گھر سے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے کہاں لڑائی نہیں ہوتی حضرت علی اور فاطمہ میں جھگڑا ہو اللہ کا نبی گھر تشریف لائے لے فاطمہ فاطمہ تو حضرت فاطمہ پریشان بیٹھی ہم نے کہا بیٹی کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا آپ نے کہا علی کدھر ہے کہ جی باہر نکل گئے تو آپ باہر گئے کسی کو نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ میری بیٹی سے لڑائی کیے کسی کو نہیں کہا خود ڈھونڈنے گئے سسر ہو کر ڈھونڈنے جا رہے ہیں کوئی کرتا ہے ایسے ہم بیٹی والے ہیں ہم کیوں نیچے پڑے ہماری عزت خراب اب خود گئے کسی کو نہیں گالی کو بولا خود گئے دیکھا تو مسجد میں سوئے پڑے تھے ان سے کہا ابو تو راب آؤ میرے ساتھ ابو تو راب علی نہیں کہا ابو تو راب کہنے کا مطلب تھا کہ تم میاں بیوی بی کی لڑائی اپنی جگہ پر میں تم سے خوش ہوں یہ ہے ابو تو راب کہنے کا مطلب کیونکہ حضرت علی بھی سہم گئے کہ اب اللہ کے نبی آگے پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے تو آپ نے کہا ابو تو راب تو ایک دم حضرت علی ٹھنڈے ہو گئے خوف دور ہو گیا کہ اللہ کے نبی خوش ہیں اب گھر تشریف لائے اب کیا کر رہے ہیں ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے تو بتا فاطمہ تو بتا اتنا یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے مزید لڑکے اٹھتے ہیں جو ایسی صلح کراتے ہیں نا وہ اور لڑا کے آ جاتے تو آپ نے کیا کیا آپ آ کر یوں لیٹ گئے زمین پر ایسے لیٹ گئے ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا علی کا ہاتھ یہاں رکھا پیٹ کے اوپر پھر فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا پھر فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا پھر کہا تم بولو ہماری صلح ہو گئی دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی ٹھیک ہے تو حضرت علی نے کہا ہماری صلح ہو گئی حضرت فاطمہ نے کہا ہماری صلح ہو گئی اور اس کے بعد آپ اٹھے بڑے خوش خوش باہر نکلے اتنے خوش تھے کہ صحابہ محسوس کرنے لگے یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو آپ نے کہا میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا بھائیو اپنے نبی والی زندگی سیکھو صرف نمازیں پڑھتے نہ رہ جاؤ اپنے نبی والی زندگی سیکھو کہ ہمارے نبی کی معاشرت کیسی تھی آج میں نے اپنے وہ جیل کے بچوں سے کہا کہ ہمارے نبی کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور آپ کی دو کوالٹیز مشہور ہوئیں صادق امین سچائی اور دیانت نہ جھوٹ بولا نہ فراڈ نہ جھوٹ نہ فراڈ اور آج ہر جھوٹ مسلمان کے اندر ہے ہر فراڈ مسلمان کے اندر اور میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے دو چیزیں مشہور ہوئیں آپ کے تقوی بھی تھا سب کچھ تھا لیکن ٹائٹل کیا ملا صادق سچا ہے امین کبھی فراڈ نہیں کیا ہے تو بھائیو اپنے کام میں زندگی میں کاروبار میں دیانتداری صداقت میں تو ہر جگہ کہہ رہا ہوں ٹیکس بچانے کا بھی جھوٹ نہ بولو سچ بولو سچ بولنے کے لیے جو دینا پڑے دے دو اللہ واپس کرے گا چاہے تمہیں علماء کہیں کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے میں مفتی نہیں ہوں میں کہتا ہوں پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو فتوا نہیں دے رہا ہوں ایمانی غیرت کا فتوا دے رہا ہوں کہ سچ کے لیے ہر چیز قربان کرو مال بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے سب کچھ دینا پڑے دے دو جھوٹ نہ بولو یہ چند چیزیں ہیں کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے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 أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا وإن الخير كله بحظافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحظافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله لا حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وحبرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية أو كما قال الحمد لله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء يخلق ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وصاد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وصيد بن زيد في الجنة أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن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 أفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واعصمنا من الوهل والأمراض والأرجاع يا الله ما دي خطاهم معاف فرما دے یا اللہ ہماری توبہ کو پختہ فرما دے اس سارے مجمع کو قبول فرما دے اس مسجد مدرسے کو آباد فرما دے جتنے ہماری یہاں نسلیں آباد ہیں ان کی ان کے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرما ان کے گھروں کو آباد فرما انہیں ٹوٹنے سے بچا یا اللہ اپنے نبی والی محبت والی معاشرت ہمارے گھروں میں زندہ فرما بڑے اور چھوٹے کا احترام قائم فرما یا اللہ پوری امت یہاں جو آباد ہیں انہیں سچا بنا دے دیانتدار بنا دے امانت دار بنا دے یا اللہ جھوٹ سے بچاؤ فراڈ سے بچاؤ فریب سے بچاؤ ہر قسم کی بری عادت سے بچا اچھی صفات نصیب فرما جو ہمارے بچے بچیاں یا اللہ ہم سے دور نکل گئے اس ماحول سے نکل کر غلط ماحول میں جا پھنسے وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ واپس لوٹا دے ہمارے ہاتھوں سے تو بات نکل گئی ہے تیرے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ان کو ایمان کی روشنی دے کر انہیں دین کا راستہ نصیب فرما دے یہاں والوں کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما دے جو آپس میں روٹے ہوئے ہیں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے ان کو آپس میں منا دے جن کی یا اللہ تنگستیاں ہیں ان کو فراقی عطا فرما دے جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما رسلی اللہ تعالی نبی آمین